یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ان کا اور حر بن قیز بن حزن فزاری کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں مباحثہ ہوا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے پھر حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان دونوں کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو بلایا اور کہا ابو طفیل ہمارے پاس آئیے میں نے اور میرے ساتھی نے اس بات پر بحث کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی کون تھے جن سے ملاقات کا طریقہ انہوں نے پوچھا تھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے تو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا موسیٰ علیہ السلام اسرائیل کی ایک مجلس میں تھے اور آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کیا آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو موسا علیہ السلام نے کہا نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کی طرف وہی کیوں نہیں ہمارا بندہ خزر ہے فرمایا تو موسا علیہ السلام نے ان سے ملنے کا طریقہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی ان کی نشانی مقرر فرمائی اور ان سے کہا گیا جب آپ مچھلی گم پائیں تو لوٹیں آپ کی ان سے ضرور ملاقات ہو جائے گی موسا علیہ السلام جتنا اللہ نے چاہا سفر کیا پھر اپنے جوان سے کہا ہمارا کھانا لاؤ جب موسا علیہ السلام نے ناشتہ مانگا تو ان کے جوان نے کہا آپ نے دیکھا کہ جب ہم چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے یہ بھلا دیا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں موسا علیہ السلام نے اپنے جوان سے فرمایا ہم اسی کی تلاش کر رہے تھے چنانچہ وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پر واپس چل پڑے دونوں کو حضرت خیزر علیہ السلام مل گئے پھر دونوں کے ساتھ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا مگر یونس نے یہ کہا وہ یعنی علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے آسار ڈھونڈ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو اڑسٹھ